میں صحابہ کے میں نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی کو کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مل مر جاؤں کیوں کے غلام سنی قوم تمہیں امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں جیسے سچے میرے آپ سرکار ہیں جیسے سچے میرے سرکار ہیں ایسے سچے سارے مدنی کے یار ہیں ایسے سچے سارے مری جو ایمان کا مزاروں میں یار ہیں میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی رام میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی رام جان سچ نثار کر جاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے سناؤں کیوں ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے اور ابل خلی فتح ہے اور ابل خلی فتح ہے وہ تو آج بھی حضور کا رفیق ہے اسے بھونکے دو نہیں کالا کافر پہ دین اسے بھونکے دو نہیں کالا کافر پہ دین بھائی اس کو میں اپنا بناؤں کیوں میں کے پاتی میں تھا سینا عثمان کا اس سینے میں تھا سینا عثمان کا میرے حیا والے انسان کا میرے حیا والے شکی انسان کا یعنی ناشر قرآن کا میں محمد غیور لے جاؤ اسے دور میں محمد غیور لے جاؤ کسی دور میں جنازہ ایسے ویسے کا پڑھاؤں کیوں میں صحابہ کے نہ سناؤں کیوں جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے کا غلام ہے شان والا بھی قدر بھی مقام ہے سنی قوم کا وہ پیشوا امام ہے ایسا سچا انسان ارشد میری جان ایسا سچا انسان ارشد میری جان میں نہ پلکوں پہ اس کو بٹھاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح کیوں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہے اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہے میں مرید ہوں صحابہ میرے پیر ہیں اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے بھولی قوم کو یہ یاد نہ دلاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں کون لوگ پہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مل مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کا ترانے نہ سناؤں کیوں Ahnaf dot com W W W dot A S N A S dot com